حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا جس شخص کے پاس فالتو زمین ہو وہ اسے خود کاش کرے یا کسی کو بلا معاوضہ کاش کے لیے دے دے اسے کرائے پر نہ دے سنن نسائی حدیث نمبر 3908